سدری ویرلی امریحل الاح مسلیائی محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تعالی نے کو جب اپنے دربار سے نکال دیا مردود اور ملون ہو کر لانت کا تو اپنے گلے میں ڈال کر وہاں سے راندے دربار ہوا نکلا اس نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کو انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا ان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکالا گیا اور وہ اپنی قسم پر برابر قائم ہے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے شیطان اس وعدے پر وہ قائم ہے آدم علا نبینا علیہ السلاط وسلام کی تشریف آوری کے فوراً بعد سے اس نے اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا حابیل اور قابیل کے اندر اس نے لڑائی کو ڈال دیا حسد اور بخص کے بیج بو دیے اور وہ سلسلہ اب تک برابر چلا آ رہا ہے شیطان ہر آدمی کو ہر قوم کو ہر جماعت کو ہر فرقے کو اسی کی مناسبت سے اسی کے مزاج سے گمراہ کرتا ہے ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کے لائن سے انجینئروں کو انجینئرنگ کی لائن سے علماء کو علم کی لائن سے صوفیہ کو خانخواہ کی لائن سے جماعتیوں کو تبلیغ کی لائن سے ائمہ اور معزین کو ان کے پیشے کی لائن سے مدارس والوں کو اہتمام اور تدریس کی لائن سے وہ بہت ہوشیار ہے بہت چالاک ہے ایار ہے مکار ہے اس کے دامے فریب سے بچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں وقت کے بڑے بڑے اکابرین وقتی طور پر اس کے دامے فریب میں آ گئے بعد انہوں نے توبہ کی حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا واقعہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کہا ہزاروں مریدین اور سینکڑوں خلفا اللہ والا ایسے دامے فریب میں آئے کہ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ مرتد ہو گئے اور جس لاٹھی سے نمازوں کی صفوں کو وہ درست کیا کرتے تھے اسی لاٹھی سے وہ خنزیر چرایا کرتے تھے وہ وقت میں بھی دنیا نے دیکھا یہ تو بھلا ہو ان کے مریدین کا دن رات انہوں نے اللہ سے مانگا روئے تڑپے دعائیں کی پھر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں کیا کوئی حدیث اب آپ یاد آپ کو اس وقت یاد ہے انہوں نے کہا ہاں یاد ہے ساری حدیثیں اللہ نے میرے سینے سے نکال دی ایک حدیث باقی رکھی ممبدلا دین اہو فختلو کہ جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو کہاں آپ کلام پاک کے حافظ تھے آپ کو کوئی آیت یاد ہے فرمایا کہ اللہ نے مرتد ہونے کی نحوست میں سارا کلام پاک سینے سے چھین لیا اور ایک آیت یاد ہے وہ یب تقی غیر السلامی دین ان یقبلا بن اسلام سے جو مرتد ہوتا ہے اور دین کو جاتا ہے اللہ اس کے حالت اسلام میں کیے ہوئے سارے اعمال کو بیکار کر دیتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کتنے برسوں سے بیانات سن رہے ہیں دس برس سے بیس برس سے کیا کسی مقرر کو وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو تبلیغی ہو جماعت اسلامی ہو آپ نے بغیر حمد اور سلاد کے بیان کو ایسے ہی شروع کرتے ہوئے کسی کو سنا ہر مقرر کسی بھی مکتب فکر کا ہو و درود ضرور پڑتا ہے اللہ کی ہم بیان کرتا ہے آخا پر درود پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں می اللہ فلا مزل سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے سننے سنانے سے ہوتا نائن بلاک کا آنے والا داڑھی نہ مڈاتا جورو کی غلامی نہ کرتا سود میں مبتلا نہیں ہوتا نماز کو نہیں چھوڑتا عورتوں کو بے حیا بے پردگی کے ساتھ نہیں بھیجتا سن رہا ہے سنا رہا ہے سمجھ رہا ہے نہ سننے پر ہدایت ہے نہ سنانے پر ہدایت ہے ان نہ کالا من احبتا اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے میں تو کہتا ہوں چودہ سو تیس سال بعد کتنے واسطوں سے ہمیں قرآن آج ملا ہے چودہ سو تیس سال بعد کتنے واسطوں سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے ابو جہل نے کیا نہیں دیکھا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا کنکریوں کو کلمہ پڑتے ہوئے دیکھا تھا لعاب دہن ذہن سے کھارے پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تھا ابو جہل ابو لہب ادبا اور شیبا انہوں نے آخا کے چہرے انور کو دیکھا تھا کہ یہ چہرے انور چاند و سورج سے زیادہ چمکدار ہے چودہ سو تیس سال بعد حدثنا دسنا ابن اب حدثنا پلا ہم نے پلا سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا ارے یہ تو براہ راست آخا سے انہوں نے موجزوں کو دیکھا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کنکریوں کو کلمہ پڑتے ہوئے دیکھا ہے دیکھنے سے سننے سے ہدایت ملنا ہوتا مسلمان ہونا ہوتا کائنات میں سب سے پکا مسلمان ابو جہل ہوتا تھا ابو طالب آخا کے بارے میں کتنی محبت نہیں کرتے تھے کتنا آخا نے دعائیں نہیں کی چچا جان ایک مرتبہ کان میں کلمہ پڑ دیجئے اللہ کو ہدایت دینا منظور نہیں تھا اللہ نے فرمایا آیت نازل کی لال کا داخیون نفس کالا تاری علم الحبیسی اصفا اپنے آپ کو آپ ان کے پیچھے اپنے وجود کو مٹا دیں گے ان کا تحدیمن احب من شاہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا آپ کا کام نہیں راستہ بتانا آپ کا کام ہے اور راستے پر چلانا ہمارا کام ہے اللہ سے ہدایت مانگے اور سورہ عال عمران کی وہ آیت ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك کا اے اللہ جب ایمان دیا ہے اس ایمان کو نہ چھیننا نماز دی ہے نہ چھیننا داڑھی دی ہے نہ چھیننا آخرت کی محبت دی ہے نہ چھیننا جہاد کی محبت دی ہے نہ چھیننا اس لیے کہ اگر کوئی شروع سے محروم ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر کسی کو مل کر چھن جاتا ہے یہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے خدا مال دے کر چھین سکتا ہے خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے خدا صحت دے کر بیمار کر سکتا ہے خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے خدا شہنشاہیت کا تاج پہنا کر چپلوں کا ہار پہنا سکتا ہے یہ جو ہے بے عزتی کی بات نہیں ہے ہدایت مل کر پہلی سب میں نماز پڑھتا تھا دوسری سب میں چلا گیا سوچنا پڑے گا مال کی محبت پیدا ہو گئی سوچنا پڑے گا داڑھی کو چھوٹا کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا سوچنا پڑے گا پہلے چلتا تھا رنڈیاں آتی تھیں پیشاب پاخانہ پیپ حیض و نفاس کا مجموعہ نظر آتا تھا لیکن آج آنکھ لڑ رہی ہے سوچنا پڑے گا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے ہدایت کی دولت دے کر چھیننا بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے بڑی ناراضگی کی یہ دلیل ہے نمازوں کا چھوٹنا جماعت کا چھوٹنا صفوں کا چھوٹنا اور اپنے جو تربیتی بیانات جس جگہ پر ہو رہے تھے جو سلسلہ تھا جہاں جذبہ ایمان جذبہ جہاد معاملات کی صفائی اور دنیا کی بے صباتی اور دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کا فنا ہونا اور جنت سے محبت اور جہنم کا خوف یہ چیز کا چھن جانا اللہ کا عذاب ہے معمولی چیز نہ سمجھیے گا ایک ہوٹل میں کھا رہے تھے ہوٹل والا اونر بدل گیا باورچی بدل گیا یہ عذاب نہیں بیوی مر گئی عذاب نہیں اولاد کا چلے جانا عذاب نہیں امیر اور غریب ہونا عذاب نہیں ہدایت مل کر صحیح راستے پر آ کر ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدعی تنا وہ ہم لنا من کا رہنا مولا ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا پچھلے رمضان کے روزے تھے اب نہیں تراوی تھی اب نہیں حاضری تھی اب نہیں اعتکاب تھا اب نہیں تلاوت روزانہ ایک پارے کی ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی ہے درود کا ایک معمول تاب نہیں ہو رہا ہے سمجھ لیجیے کہ اللہ کا عذاب ہے بیماری نعمت ہے قرض پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے ضرورت پڑنے پر یہ حالات دنیا میں ہر کس و ناقص کو آتے ہیں فخر و فاقہ آتا ہے تندستی آتی ہے یہ دنیا کے حالات ہیں اصل تو اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے گھر سے دین رخصت ہو جائے زندگی سے دین رخصت ہو جائے عورتوں سے شرم حیا رخصت ہو جائے اولاد کے اندر دینی جذبہ رخصت ہو جائے اور جذب جہاد سرد پڑ جائے اللہ کا عذاب ہے بہرحال شیطان نے کنڈے اپنا اگر کسی مسلمان کو کہے گا نماز نہ پڑھ تو مانے گا روزہ نہ رکھ تو مانے گا تو اب اس میں ایک چال چلی کہ ان کو عبادتوں کے رنگ میں رنگ کر ان کو تباہ کیا جائے اور گمراہ کیا جائے ان کی جہالت اور ان کی علمی ان کی علماء سے دوری ان کی مدارس مساجد خانقاہوں اور دینی مجلسوں کی دوری سے مکمل فائدہ شیطان اٹھا رہا ہے آج حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضہ کل مسلم و مسلمہ علم دین کا حاصل کرنا اتنا جتنا کہ آپ اللہ کو راضی کر سکیں نبی کو راضی کر سکیں حلال و حرام کی تمی یہ مولویوں کی ٹھیکے داری نہیں ہے خاندان میں ایک مولوی ہو گیا چار بچے تھے ایک عالم بن گیا حافظ بن گیا یہ جنازے کی نماز نہیں ہے کہ گاؤں کے دو آدمیوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور فرض کفایا ادا ہو گیا ہر ہر مسلمان پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ جتنا نماز پڑھ سکے روزہ رکھ سکے حلال و حرام کی تمیز کر سکے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے امریکہ کے وساوس سے بچے گورے کالے جو شیاتی خناس ہیں ان کے وسوسوں سے بچے اتنا علم دین ہر مرد و عورت کا یہ فریضہ ہے یہ نہیں کہ علماء اور مدرسوں میں پڑھنے والوں کی یہ ٹھیکے داری ہے اب ہم نے کیا کر دیا سیکشن بنا دیے ڈاکٹروں کا ڈپارٹمنٹ الگ انجینئر کا ڈپارٹمنٹ الگ علماء کا ڈپارٹمنٹ الگ موزنوں کا محکمہ الگ الیکٹریسٹی کا شعبہ الگ ہم نے سیکشن بنا دیے علم دین ڈاکٹر رہے ضروری کسان رہے ضروری چمار رہے ضروری بھنگن رہے ضروری درزی رہے ضروری اب اسی لیے تو ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کے جو پلیٹ فارم ہیں تجدید ایمان ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنے والے اعتقاد کو مضبوط کرنے والے آپ مسلکوں میں جائیں جماعتوں میں جائیں دیوبند کی درسگاہ میں بیٹھے دیوبند کے گن ملیں گے جمعیت علماء کی نشست میں جائیں اجلاس میں جائیں گھما پھرا کر اپنے امیروں کی اور اپنے قراردادوں کی بات کریں گے تبلیغی جماعت میں جائیں نہ تو ساڑھے پانچ نمبر نہ سوا چھ نمبر وہ جو من جانب اللہ گویا وہی کی طور پر آئے ہیں ہر مسلک ہر جماعت ہر تحریک بریلویوں کے مجمے میں جائیں معراج کا بیان ہو شب برات کا بیان ہو کلام پاک کی تفسیر ہو جب تک قاسم نانوتوے کو کافر نہیں بتائیں گے حضرت تھانوی کو کافر نہیں بتائیں گے دیوبندی تبلیغی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ثابت نہیں کریں گے پیٹ نہیں بھرے گا غیر مقلدوں کی نشست کے اندر جائیں جب تک وہ چار ائمہ کے بارے میں بدزنی پیدا نہ کریں حدیث کے بارے میں غلط منس ہر ایک اپنے اپنے مسلک کی اپنے اپنے جماعت کی اپنی اپنی تحریک کی چھاپ لے کر وہ کسی عنوان میں بھی بات کرتا ہے خادیانیت کے خلاف جلسہ ہو دیوبندی ہے گھوم پھرا کر دیوبند آئے گا تبلیغ ہے گھوم پھرا کر چلے پر آئے گا بریلوی ہے گھوم پھرا کر عرس و قبالی پر آئے گا رضا خانی ہے گھوم پھرا کر وہ قیام میلادی پر آئے گا مودودی ہے گھوم پھرا کر وہ اسلامی حکومت کے نفاذ پر زور دے گا بھائیو بزرگو دوستو ہر مسئلے کا حل یہ ہے جماعت میں نکلو بھائیو بزرگو و ہر مسئلے کا حل یہ ہے اور خوالی کرو بھائیو بزرگو دوستو ہر مسئلے کا حل یہ ہے گیارہویں شریف کرو بارہویں شریف کرو یہ جو پلاٹ فارم ہے جہاد کا پلاٹ فارم آخا نے فرمایا وہ ضرورت و سینامی ہی الجہاد سب سے اونچا اس میں بریلی بھی آ گیا دیوبندی بھی آ گیا تبلیغی بھی آ گیا مودودی بھی آ گیا عربی بھی آ گیا اجمی بھی آ گیا ایمان اور جذب جہاد کے ساتھ ساری تحریکیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے پیغمبر کتنے سوالات لیکن ملاقات کتنوں سے کرائی سات آٹھ پیغمبروں سے کرائی اس میں مین پیغمبر حضرت عیسیٰ حضرت ہارون حضرت موسا حضرت ابراہیم دنیا کے اندر بچے گچے جو باطل مذاہب ہیں ان باطل مذاہب میں جو چل رہے ہیں سکے عیسائیوں کے یہودیوں کے نصارہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے ماننے والوں کے عراق میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی حضرت موسا سے ملاقات کی اور آگے بڑھ گئے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی سب سے آخر میں اور آگے بڑھ گئے حضرت ہارون سے ملاقات کی اور آگے بڑھ گئے اگر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کا دین یہودیت دا اینڈ ہوتا حضرت آقا دعالم جناب محمد الرسول وسلم آگے نہ بڑھتے حضرت عیسیٰ کا دین عیسائی مذہب اگر آخری مذہب ہوتا آخا آگے نہ بڑھتے یہ آقا کا سفر معراج کے اندر پیغمبروں کا اور سوا لاکھ پیغمبروں میں ان پیغمبروں کا سے ملاقات کرنا جن پیغمبروں کے مذہب کا سکہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اے لوگو جس نے آقا کے دین کو پایا وہ دین موسوی کو بھی پا لیا جس نے آقا کے دین کو پایا وہ دین عیسوی کو بھی پا لیا جس نے آقا کے دین کو پایا وہ دین ہارون کو بھی پا لیا جس نے آقا کے دین کو پایا وہ دین ابراہیم کو بھی پا لیا اور جس نے دین موسا کو پایا اس نے دین آقا کو نہیں پایا اس لیے یہ سفر کروایا اور فائنلائز کیا سب کو پیچھے چھوڑ دیا آقا نے اور بیت المقدس کے اندر تمام کے تمام پیغمبر تھے اگر دنیا میں اور کوئی مذہب کا سکہ چلنا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سب تھے نا اور سب سوچ رہے مجھے کھڑائیں گے مجھے کھڑائیں گے مجھے کھڑائیں گے جبریل امین آئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر محراب کے اندر کھڑا کر دیا اور آپ کو امام الانبیاء بنا دیا اور مہر لگا دی ربر اسٹام لگا دیا سیل لگا دیا لاک کر دیا کہ اب آقا امام الانبیاء ہیں چلے گا تو مذہب آپ کا چلے گا طریقہ چلے گا تو آپ کا چلے گا زمین کے اندر یہ بتا دیا اور آسمان کے اندر وہ بتا دیا سب سے لاسٹ میں بیت المامور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام یہ آخری آسمان تھا سات آسمانوں کے اوپر آسمان نہیں ہے اللہ نے جہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر کابت اللہ رکھا ہے بالکل اگر کوئی تیر چھوڑا جائے کوئی راکٹ کو لانچ کیا جائے اور اللہ اس کو چلائے تو سیدھے جا کر رکے گا ساتویں میں آسمان کے کعبے پر جسے بیت المامور کہتے ہیں ہر آسمان پر کعبہ ہے لیکن ساتویں آسمان پر جو کعبہ وہ بیت المامور ہے بالکل وہاں سے اگر کوئی این کا ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا گرایا جائے وہ کعبے کی چھت پر آ کر گرے گا اگر ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کا طریقہ آخری ہوتا اللہ آخا کو اور آگے نہ بلاتا اور آگے لے جانا اس کا مطلب یہ تمام منزلیں پیچھے ہو گئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت متحرہ اللہ نے فائنلیز کر دی اللہ نے اس کو آخر کر دیا کہ اب آقا کے دین کے بعد کوئی طریقہ نہیں چلے گا اسی لیے فرمایا لوکان موسا و عیسا ہی لما وسی اہما الت اگر حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کو اللہ بھیج بھی دے حضرت موسا نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب دجال آئے گا غذب ہند وپا ہوگا امام مہدی آئیں گے کیا کریں گے آپ لوگ اس وقت کیا کریں گے اپنے اپنے امیر کے پیچھے بھاگیں گے اپنے اپنے جھنڈے کے پیچھے بھاگیں گے اپنی اپنی تحریکوں کے پیچھے بھاگیں گے جب دجال آئے گا ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ مردے کو زندہ کرے گا برسات برسائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی آج جو لوگ منہ میں رال ٹپکا رہے ہیں ہائی ٹیک ملکوں کا نام لے رہے ہیں ابھی مصر کے احرام کے کھنڈرات کے اندر ایک کشتی ملی ہے پانی میں چلنے والی ایک جہاز ملی ہے فرآم جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر تھا آج کی software hardware American کمپنیاں میرے اللہ کی قسم اتنے ماہر نہیں تھی اس زمانے کے اندر وہ اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر تھا کہ اس نے بہتی نہر کے اوپر یعنی پانی چل رہا ہے اوپر ایسی عمارت بنائی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ پانی پر کھڑی ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ تھا کہ پانی اپنی جگہ بہتا تھا اور عمارت اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی بلکہ اس کے تخت پر بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے پاس آنا چاہا اپنے تخت اور روڈ کے درمیان پانی کو رکھا اور راستہ ایسے بنایا کہ پتا ہی نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر راستہ ہے تو بلقیس کو یہ جاننے کے لیے یہ جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے کہا کہ تشریف لائیے اب پانی ہے تو کوئی بھی مرد عورت کیا کرے گا اپنے پونچے کو اوپر اٹھائے گا بلقیس نے یہ سوچ کر اپنے نیچے کے کپڑے کو اوپر اٹھایا حقیقت یہ تھی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہ کام کیا تھا کہ پانی کے اوپر ایسا تخت بچھا تھا جو بلقیس کو نظر نہیں آ رہا تھا اگر آئینہ بھی ہے آئینہ نظر آتا ہے ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی اسی زمانے میں مصر میں احرام مصر کے کھنڈرات کے اندر ایک کشتی نکلی ہے سولار انرجی کی چیخیں آج ہمیں سنائی دے رہی ہیں لیکن مصر فرون کے زمانے میں حضرت موسا علیہ سلا وسلام کی آمد سے پہلے اسی وقت سولار انرجی کا استعمال شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے جو کشتی بنائی وہ سولار انرجی کی یعنی دھوپ سے بیٹری چارج کر کر اپنی کشتیوں کو چلایا کرتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے اللہ نے یہ فرعون کو بھی دیا تھا حامان کو بھی دیا تھا بلقیس کو بھی دیا تھا شداد کو بھی دیا تھا بڑی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی وہ استعمال کیا کرتے تھے بہرحال شیطان نے ہتھ کنڈے اپنا کہ ان کو نیکیوں کے نام سے تباہ کر دیا جائے اور برباد کر دیا جائے اس لیے فرقوں کے اندر بانٹ دیا تحریکوں کے اندر بانٹ دیا جماعتوں کے اندر بانٹ دیا جھنڈوں کے اندر بانٹ دیا ابھی ہم نے ایک میسج بھیجا تھا کندوری کی فاتحہ کے تعلق سے اور رجب کے روزے کے تعلق سے اور شب گزاری کے تعلق سے جو آدمی جس مکتب فکر کا پجاری ہوتا ہے اس کے سامنے قرآن کے خلاف بات آئے کچھ اثر نہیں قرآن کو کسی ملک میں جلائے اچھا مسجد بیت المقدس کے اندر اسرائیلی کتے جوتے پہن کر داخل ہو گئے نمازیوں کو انہوں نے لہو لہان کر دیا شہید کر دیا اچھا فلسطین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں پر امت کی معصوم بیٹیوں پر اور وہ کلیاں جو ابھی کھلی نہیں تھی مسکرائی نہیں تھی ماں کے گود میں ان کلیوں پر بمباری کر کر ان کو اجاڑ دیا گیا اچھا اور اگر کوئی گیارہویں شریف والا ہو اور اگر کوئی چلا چھٹی والا ہو عرس والا ہو قوالی والا ہو اور کوئی کسی جھنڈے والا ہو اس کے خلاف مار کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں گالیاں دی گئی ایک صاحب بیچارے کہے کہ ہمارے رشتے دار ہمیں دوڑا دوڑا کر مارے یہ کیا ہے وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں اور شیطان نے ان کو یہی دین بتایا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو رمضان کے روزے نہ رکھو رکھو نہ رکھو لیکن آپ کے خاندان قبیلے کے اندر کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ رجب کے نام کے روزے ہیں رجب کے نام کے روزے منع کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا کوئی آدمی پکڑ کر لے جا کر کوڑے مار کر اس کے منہ کے اندر کھانا ڈالتے تھے روٹی ڈالتے تھے منع کیا تو شرارت رمضان المبارک میں تاخرات جگنے کے لیے کہو ارے نہیں صاحب عشاء جماعت سے پڑھ لیے فجر جماعت سے پڑھ لیے اور دو رکعت نماز پڑھ لیے سلاد التوی بھاگ گئے جگنے کی راتوں میں الرجی روزہ رکھنے کے دنوں میں الرجی منع کیا گیا تو شیطان نے کہا یہ ایسے نہیں سدھرنے کے ان کو نماز کے نام پر روزے کے نام پر تحریکوں کے نام پر جماعتوں کے نام پر گیارہویں کے نام پر چلے کے نام پر بارہویں کے نام پر مسافحے کے نام پر عید کے معانقے کے نام پر ان کو گمراہ کرو فضین الحم الشیطان شیتان و امان شیطان امال کو پاخانے پر چاندی کا ٹکٹ لگا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو لو صاحب کھا لو یہ جو ہے میٹھا ہے اور یہ مظفر ہے متنم ہے اب اگر وہ کہے پاخانہ کھانے کے لیے آپ کے خاندان میں رکھے ہوں گے نا روزے آپ کے قبیلے میں شب میراج بنایا ہوگا یہاں کا ایک ریاکار کار خاری ہے شہرت کا پجاری ایک مسجد کے اندر اس نے چراغ کا مظاہرہ مسجد کے قریب رکھوایا اور اعلان یہ دیا کہ شب معراج کے موقع پر جیسے شب قدر متعین نہیں ہے آج تک آپ کو کسی نے بتایا کہ شب قدر کب ہے اس کو تو حدیث میں فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال بھر میں ڈھونڈو بس علماء فرماتے ہیں رمضان کے پورے مہینے میں ڈھونڈو پھر آخر میں جمہور علماء فرماتے ہیں کم سے کم رمضان کے آخری اشرے کی تاخ راتوں میں ڈھونڈو دس راتوں میں شب قدر متعین نہیں ہے جیسے شب قدر متعین نہیں ہے یہ دنیا والوں کو بتا دو اور اگر کوئی میں کا لال ستائیسویں رجب رجب کی بیس پر ساتویں رات کو میراج ہوئی تھی اگر حدیث سے پکا خطی طور پر ثابت کر دے جیسے کہ آج جمعہ ہونا ثابت ہے ایسا اگر ثابت کر دے میں آپ کے سامنے ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں منہ مانگا انعام دیا جائے گا شب قدر کا جیسے تعین نہیں ہے متعین نہیں ہے شب میراج بھی متعین نہیں ہے ربیع الاول ربیع الثانی رمضان اور رجب ان چار مہینوں کے بارے میں شدید اختلاف ہے روایتوں کے اندر حدیثوں کے اندر بعض محدثین نے ربیع الاول بتایا بعض میں فلا مہنا بعض میں فلا مہنا لیکن یہ خدا جانے کس نے کیلنڈر کے اندر ٹھپا لگا دیا کہ بیس برسات کو شب معراج ہے اب مسجدوں کے اندر اعلان مسجدیں کھلی رہیں گی حضرت والا کا بیان ہوگا آنے والے آ سکتے ہیں چائے پینے یہ بدت ہے بدت کلو بدت ان زلالہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ شب معراج کا تعین کے بارے میں خود علماء کا اختلاف ہے جب اس کا اختلاف ہے تو پھر اس رات کو جگنا اور پھر روزہ رکھنا یہ سب چیزیں کہاں سے ثابت ہوں گی جب دن ہی معلوم نہیں اور رات ہی معلوم نہیں کیسے آپ متعین فرمائیں گے لیکن دیکھیے گا یار لوگوں کو نماز پڑھیں نہ پڑھیں داڑھی رکھیں منڈائیں فلم دیکھیں سوت کا کھائیں لیکن صاحب روزہ ہے روزہ کون سا روزہ میراج کا روزہ ہے رات جگ رہے کون سی میراج کی مسجدوں کو لائٹ لگایا گیا ہے چائے پانی کا اور کہیں قرآب کی محفل کا کہیں ناک کی میں پا فل شیتان و آمال شیطان نے آمال کو مزین کر کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور دھوکہ دے دیا ہے شب معراج میں اگر عبادت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اگلے سال جگہ کرتے معراج مکہ مکرمہ میں آئی تیرہ سال تک آخا مدینہ طیبہ میں رہے کبھی شب معراج آپ نے نہیں منائی میراج کا روزہ آپ نے نہیں رکھا صدیق نے نہیں رکھا فاروق نے نہیں رکھا ایک ساتھ بہت چڑ چڑے لوگوں لوگ سڑ گئے جب ہم نے بیان دیا اور ایم میں بھیجا بہت سڑ گئے کیا تم نہ کو صحابہ بولے کیا ہمیں روزہ نہیں رکھے کر کو ہمیں رات کو نہیں جگے کر کو ارے بھائی کسی عمل کو عمل سے ثابت کیا جاتا ہے یا کسی عمل کے نہ کرنے کا ثبوت مدعی پر ہے ہم کہہ رہے ہیں روزہ نہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تم کہہ رہے روزہ لاؤ ثبوت تم کہہ رہے ہو رات کا جگنا لاؤ ثبوت میں آم کے جھاڑ میں الٹا لٹک کر نماز پڑھوں اب آ کر وہ پوچھیں حضرت کیسا جی نماز پڑھتی تمہیں پوری دنیا ایک طرف تمہیں ایک طرف میں نے کہا کہ صحابہ تم نہ آ کو بولے تھے کیا میں ایسا الٹا لٹک کر نہیں پڑیا کر کو یہ الٹی بات ہوئی عمل کا ثبوت ہوتا ہے لٹک کر پڑنے والا میں تو ثبوت مجھے دینا پڑے گا اور گھر کے پکڑا خاندان کے غریب ایک روٹی کی بھیک مانگے تو نہیں ملتا ایک روپیہ صدقہ مانگے نہیں ملتا بچوں کی فیس اسکول کی مانگے نہیں ملتا کچھ کریں نہ کریں لیکن ستے کے نام پر اللہ نام کے نام کے باسن کے نام پر میر جعفر صادق کی پور کی فاتحہ کے نام پر آج ہتھ ہتکنڈوں کا مسلمان سو فیصد شکار ہو چکا ہے شیعہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال مبارک کے بعد آپ جانتے ہیں صفین جنگ میں ایک طرف حضرت علی اور دوسرے طرف حضرت امیر معاویہ یہ دونوں جنگ کے اندر تھے اس جنگ کے اندر دو مخالف پارٹیاں تھیں حضرت علی بمابلے حضرت امیر معاویہ اور شیعہ حضرت علی کا کلمہ پڑھتے ہیں بظاہر تو ان کی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا پڑھنے کے بعد دل میں کہتے ہیں علی رسول اللہ یہ کہتے ہیں یہ شیعہ جو حضرت علی کو پیغمبر مانتے ہیں تو اب ان کے بظاہر دشمن کون ہوئے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ مثال مبارک ہوا تو اب ان کو خوشی ہوئی اب اگر امریکہ تباہ ہوتا ہے اسلام دشمن مرتا ہے ہمیں خوشی ہوتی نہیں ہوتی جس نے ہماری ماں بہنوں کی آبرو لوٹی جس نے قرآن کو جلایا جس نے ابو غریب اور گمان کا نام ہوئے جیل کے اندر ہمارے مسلمانوں کو تکلیف دی اور جس نے کشمیر کی وادیوں کو چیخوں سے بھر دیا دو شیزاؤں کی اسمت عفت کی چادر کو تاک تاک کیا اگر خبر یہ آتی ہے کہ گجرات کے مودی کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے بتائیے کہ خوشی ہوتی نہیں ہوتی خوشی کی لہر دوڑتی نہیں دوڑتی مسجدوں سے محبت رکھنے والے اور ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنے والے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کو یاد رکھنے والے اسامہ اور بلا عمر کی یادوں کو ذہن سے فراموش نہ کرنے والے اگر کسی اسلام دشمن کا جنازہ نکلے تو انہوں نے خوشی منائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک پر تو اب انہوں نے یہ کیا مچھلی پکائیں تو خوشبو آئے گی بریانی پکاؤ تو سارا محلہ کہے گا حضرت امیر معاویہ پردہ فرمائے اور بریانی پک رہی ہے پھال پکاؤ کھیر پکاؤ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ویجیٹیرین پکاؤ کہ اس نے پتہ نہیں لگے گا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا پانی بھی باہر نہ ڈالو پتہ نہیں لگے گا شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں خوشی کے طور پر جو دعوت کی مسلمان رجب کے رجب کے میراج سے اگر کوئی پیغام لے نہ لے لیکن شیعہ کا کام ضرور لے لیا کہ بھائی نماز پڑھو نہ پڑھو داڑھی رکھو مڈاؤ سوت کھاؤ رشوت لیو حرام کاری کرو یہ کر لیے تو زندگی میں خیر و برکت مزین الحم الشیطان اعمال ہوں شیطان نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ نام کی چیز ہے آج بدت کرنے والے یہی تو دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر شب میراج میں نماز پڑھ لی تو کون سا گنا کیا ہم نے بھائی نماز ہی تو پڑھی اگر روزہ رکھ لیا تو کون سا گنا کیا اور شب میراج میں جگہ ہم نے قرآن پڑھا ہم نے ذکر کی ہم نے تلاوت کی ہم نے قضا نمازیں پڑھی ہم نے کون سا گنا کیا یاد رکھیے گا شریعت بڑی لچکدار ہے اس میں کسی کو کوئی اجازت نہیں اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کے یہ شب راج میں جگ رہے ہو اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں جمعرات کی فاتحہ دلانے والے کہ بھئی ہم اپنے باپ کے اصالے ثواب کے لیے دعا کریں کون سی غلطی ہے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ صرف میرے باپ کو جنت میں بھیج بچت سب کو جہنم میں بھیج ہم نے دعا کی کون سی خطا کی ہم نے مرحومین کے لیے الفاتحہ پڑا کون سی خطا کی ہم نے ہم نے کھڑے ہو کر نبی کو درود بھیجا ہم نے کون سی خطا کی عید کے بعد مسافہ کیا مسلمان مسلمان سے ملتا ہے ہم نے کون سی خطا کی ہم نے ماں کے پیر پڑے عزت کی ماں کی اکرام کیا احترام کیا ہم نے کون سی خطا کی تو دین دین ہے دین سوال یہ نہیں کہ دین کا کوئی کام کرنا نہیں کرنا بلکہ دین کا کام آخا کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا یہ اس کا نام شریعت ہے آخا کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کا نام شریعت ہے دین کا کام اپنی مرضی سے کرنے کا نام بدت ہے اسی لیے آقا نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن خاص نہ کرو روزے کو اگر کوئی آدمی سات دنوں میں بھائی جمعہ کا دن برکت والا دن ہے اس لیے کہ آخا کے عمل سے جمعہ کے دن زہر کے بجائے دو رکعت نماز پڑھنا اور دو رکعت کے بدلے میں عربی خطبہ دینا آخا سے سورہ کہب کا پڑھنا آخا سے جمعہ کی فجر میں علی فلامین سدا اور سورہ دہر پڑھنا یہ اعمال ہیں لیکن آقا سے جمعہ کا عمل روزہ نہیں ہے تو امت کا کوئی فرد یہ سوچ کر کہ جمعہ سید الایام ہے اور جمعہ فضیلت والا دن ہے اور جمعہ سوا لاکھ پیغمبروں نے مانگا نہیں ملا اور آقا کی امت کو ملا میں روزہ رکھوں گا منائیے کیوں اس لیے کہ تم نے خاص کیوں کیا جب شریعت کا حکم نہیں اور شریعت کا مسئلہ نہیں اور شریعت کا کی طرف سے اجازت نہیں تو جیسے جمعہ کو روزہ خاص کرنا ناجائز ہے کندوری کی فاتحہ پور کی فاتحہ جمعرات کی فاتحہ گیارہویں بارہویں تیرہویں اٹھارہویں شریف دسواں جو ہے بیسواں چالیسواں یہ آپ کو اختیار کس نے دیا یہ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ایس ثواب جائز ہے یا نہ جائز ہے نبی پر درود جائز ہے یا ناجائز ہے دعا کرنا جائز ہے نہ جائز ہے مسافہ کرنا معانقہ کرنا یہ بات نہیں بات یہ کہ اور مواقع کو چھوڑ کر کسی خاص موقع کو متعین کر لینا یہ تعین کیا حق کس نے دیا جبکہ اس کی مثال ہمیں شریعت میں ملتی ہے کہ جمعہ کے روزے کے تعلق سے شریعت نے منع کیا کہ اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کو دن تم روزانہ رکھو یہ سب شیطان کے حق گنڈے ہیں شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے حقیقت تو یہ ہے جیسے شب قدر کے بارے میں ہے سال بھر کا خول رمضان کا خول آخری اشرے کا خول اور آخری اشرے میں بھی ستائیسویں کا خول علماء کا رجحان ہے مان لیا جائے کہ بھی میراج رجب ہی کے مہینے کے اندر ہوئی تو اس سے کیا عبرت لینا چاہیے فاتحہ کی کندوری کی پاتیا پور کی پاتیا کنڈوں کی رسم یا رات کو جگنا یا رجب کا روزہ یا یہ کہ آخا نے اس میراج کے اندر کیا دیکھا تھا کیا آخا نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ مٹکے کی طرح ہیں اور ان کے پیٹ کا اگلا حصہ گلاس کا ہے اندر کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو حشرات اس کے پیٹ کے اندر اس کو کاٹ رہے ہیں آہا نے پوچھا حضرت جبرائیل امین علیہ سلا وسلام سے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فرمایا آہا یہ آپ کی امت کے چکن چلانے والے فکسڈ ڈپازٹ کرنے والے اور ماٹی کو گھر دینے دلانے والے اور ماٹی کیچ کے گھر کی دلالی کرنے والے اور سوت کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبرت پکڑو کتنا داڑھی والے جماعتی مولوی نمازی ماٹی کیچ کا گھر دو سو روپے بھاڑا کس کے باپ نے کا دو سو روپے میں وہ گھر کا ٹوائلٹ بیت الخلا حمام کرائے پر نہیں مل کسے دھوکہ دیتے ہو ارے حرام کرنا ہے ڈائریکٹ کر لو حلال کی گردن پر اپنی خواہشات کی چھری چلا کر اپنی منمانی کی چاقو چلا کر قرآن و حدیث پر ایسے گنا پینا ہے شراب پی لو زنا کرنا ہے کر لو عورت کو بھنڈی بنانا ہے بنا لو گھر کو تھیٹر بنانا سنیما گھر بنانا بنا لو تصویریں کھچوانے کا ان مفتیان کرام کو ان امیر شریعتوں کو ان جو ہے مولویوں ملاؤں کو شوق ہے ضرور کرو لیکن شریعت کا کھلواڑا نہ کرو کہو ہم شہرت کے پجاری ہیں ہم دنیا کے کتے ہیں ہم دنیا کے لالوچی ہیں یہ اگر مگر کی بات مت کرو اس تصویر میں اختلاف ہے اور جہاں اختلاف آ گیا حلال حرام ہو جاتا ہے میں نے کہا سالی سے نکاح کرنے کو قرآن نے حرام قرار دیا لیکن انڈونیشیا ملیشیا کی ایک عدالت میں ایک خامند نے اپنی سالی سے نکاح کرنے کے اپنی بیٹی سے بدکاری کرنے کے جواز کو قرآن سے پیش کیا دلیل اب اس کے اختلاف کرنے سے کیا بیٹی حلال ہو جائے گی کیا سالی حلال ہو جائے گی داڑھی کے بارے میں مصر کے علماء کا اختلاف ہے مصر کے جو اہل علم ہیں جامعہ اظہر کے جو اساتذہ ہیں اور وہاں کے جو فارغین ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی یہ واجب نہیں شیار اسلام نہیں بلکہ آخا کے زمانے کے کا یونیفارم تھا وہ ابو جہل بھی رکھتا تھا آقا بھی رکھتے تھے ابو لہک بھی رکھتا تھا ادبا شیبا بھی رکھتا تھا اور عمر فاروق بھی رکھتے تھے اس زمانے کے اہل عرب کا جیسے کہ آج ایک رومال ڈالنا کڑا پہننا لمبا جبا پہننا اہل عرب کا ایک مزاج ہے تو ان کا کہنا یہ کہ داڑھی اسلامی نشانی نہیں بلکہ عرب لوگوں کی اس زمانے کی ایک اپنی پہچان تھی مردانیت کی اس کا جیسے لمبے جبے کا توپ کا مذہب سے تعلق نہیں کڑا لگاتے ہیں اس کا مذہب سے تعلق نہیں رومال ڈالتے ہیں اس کا مذہب سے تعلق نہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں ابا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے کہہ دیا داڑھی بھی ان کے لباس میں شامل تھی اور ان کے کلچر کا حصہ تھا مذہب کا نہیں ریلیجن کا نہیں اب انہوں نے اختلاف کر دیا تو کیا اپنی مسجد میں داڑھی مڑا امام رکھو گے کسی مسئلے میں اختلاف کے ہونے سے کیا کوئی آدمی حرام کی شکت ڈالے گا اور یہ بات ان نام نہاد ملاؤں کو ان شہرت کے کتے پجاریوں کو معلوم ہے سب کو میں کہتا ہوں اسی وقت جمعہ کے بعد فون لگاؤ جو علماء اخباروں میں ویڈیو میں ٹی وی میں تصویر فون لگاؤ میں دیتا ہوں نمبر حضرت تصویر حلال ہے آرام حرام ہے نلڈے سے آواز نکالیں گے اور آپ کیوں کر رہے ہیں نہیں انہیں پکڑ لیا تو میں کیا کروں میں منع کر دیا تو میں یہ سب ہیلے حوالے اس کی جورو کو ریپ کرنے کوئی آتا ہے اس کی جورو کی عزت لوٹنے کوئی آتا ہے کیا حضرت عزت لوٹ رہا نہ خاموش میں کھڑی نہ نہیں میں منع کر دیا اب انہیں کر لیا تو میں کیا کروں کوئی کھڑتا کیا جیب کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے موبائل نکالنے حضرت ادب بننے کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہی کیا حضرت جیب کاٹ رہا کیوں خاموش ہے نہیں میں منع کر دیا پھر بھی جیب کاٹا تو میں کیا کروں وہاں تو کوئی نہیں بولتا نہیں کہ جی، سنت کی قربانی کیوں دیتے ہو شریعت کی قربانی کیوں دیتے ہو یا تو صاف کہہ دو کہ یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا اب یہ حلال ہو گئی تصویر ہم بیت الخلا میں بیڈ روم میں سہاگ رات کے کمبلوں کے اندر کیمرے فٹ کریں گے کہیں گے نوجوانوں مزے لوٹو امیر شریعتوں نے مفتیان کرام نے اس کو حلال کر دیا بدلتے حالات کے ساتھ کئی مسلوں کے اندر لچک آئی ہے اختلاف کے ساتھ مسائل کے اندر رد و بدل ہوا ہے کل مائکرو فون کو حرام کرتے تھے پن کے ان کو استعمال کو حرام کرتے تھے نمک کے استعمال کو حرام کرتے تھے جو انگریزوں لیکن حالات بدلے مائک آج حرمین شریفین سے لے کر ہندوستان کے ایک دیہات کی کچی مسجد میں بھی ہے حالات بدلے تو تم نے مائک کا مسئلہ جیسے بدلا بدل دو پھر مزے ہی مزے ہیں دوست دوست کی سہاگ رات دیکھے گا پاخانہ نکلنے کے منظر پیشاب نکلنے کے منظر اور غسل کرنے کا بھابی صاحبہ کا منظر کہہ دو تو حلال حلال ہوگا کہہ دو تو حرام یہ کیا ہے یہ منافقوں کی چال لا الہ الا ولا الہ الا مزب بین ذالک نہ ادھر کے نہ ادھر کے بیچ کے ہجڑے کیوں بنتے ہیں حلال کہہ دو یا حرام کہہ دو چار دن کی زندگی ہے بابا چار دن کی زندگی ہے کیا یہ دھوکہ ہو رہا ہے کیا یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم حدیث میں آخا نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب یہ نہیں کہا ازا ترکتم السلاد یہ الفاظ میرے باپ کے نہیں میرے دادا کے نہیں یہ الفاظ میرے و مرشد کے نہیں یہ الفاظ دیوبند کے بانی قاسم نانک کی نہیں اور یہ الفاظ حدیث کی پکی پختی کتابوں کے الفاظ ہیں ازا ترکتم الجہاد آپ جہاد تم چھوڑ دو گے میرے آخا کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کا مقام کیا دعوت و تبلیغ کا مقام کیا دیوبند کا مقام کیا جمیت کا مقام کیا جھنڈے کا مقام کیا صدقہ فی سبیل اللہ کا مقام کیا سب معلوم تھا ایک ایک نیکی کا پتا تھا زکات آپ کے سامنے تھی خیرات آپ کے سامنے سب مورچے آپ کے سامنے لیکن آپ نے فرمایا ازا ترک تم الجہاد جذبہ جہاد جب سرد ہو جائے گا میری امت کے اندر تو اللہ علیکم العذاب ایک ایک سات سات ہزار روپے کمانے والا ٹولا ایک ایک رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ بھرنے والا ٹولا جس کا پیٹ بلڈ کے اوپر آ کر اپنی رشوت خوری کا ثبوت دے رہا ہے وہ مسلمانوں کے منہ پر تماچا مارنے والا ہوگا تھوکنے والا ہوگا گالیاں دینے والا ہوگا ترکی کہہ کر ترکستان جانے کی بات کرنے والا ہوگا جب یہ لاٹھی ہوگی جذبہ جہاد کے ساتھ تو پھر کوئی چیز دنیا کی ہمیں نہیں ڈرا پائے گی یہ نہیں ہوگا گلی کا کتا بھی ہمیں دھوکے گا اور گلی کا سور بھی ہمیں دیکھ کر دام دکھائے گا اس لیے اس لیے آپ اس چیز کو اپنا اور یہ چیز جب ملتی ہے یہ چیز جب ملتی ہے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے قطرے کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا تین مرتبہ آپ نے فرمایا امام الانبیاء آپ کو بنایا گیا پکانا خواب قوسینی او ادنا اللہ نے اتنا قریب کیا کہ کوئی پیغمبر اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوا تیر کمال کا فاصلہ پھر اللہ کی نظر و نیاز کی باتیں وہ محبت کی معشوخانہ محبوبانہ گفتگو جو اللہ اور ان کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لواء الحم کا جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن آپ کو ساخی کوسر بنایا جائے گا ایک بوند حوض کوسر کا جو پانی پی لے گا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا اللہ آپ کے جوتوں کے صدقے میں حوض کوسر کا پانی ہمیں نصیب پروائے آپ کی شفاعت کا پروانہ ہمیں نصیب پروائے اتنا یہ نہیں مانگا یہ نہیں مانگا حوض کوسر دیا گیا لباء الحم دیا گیا امام الانبیاء بنایا گیا سعید الانس بنایا گیا سعید الجن بنایا گیا سعید الاولین بنایا گیا سعید الاخرین بنایا گیا نماز دی گئی روزہ دیا گیا زکات دیا گیا حج دیا گیا عمرہ دیا گیا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ایک سو چودہ سورتیں دی گئی مانگا تو کیا سما اختل سما اخیا میں شہید ہوں پھر مجھے اللہ زندگی دے پھر میں شہید ہوں یہ چیز آج انگریز نے شیطان نے مسلمانوں کو ہتھ کنڈے استعمال کر کر اس جذبے کو سرد کر دیا ہے یہ جذبہ پیدا ہوگا اللہ کے انعامات میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کا اور اماموں کے مقابلے میں کچھ بول جو مل رہے ہیں ایک نمبر کا بزدل کچھ کرنے کی طاقت صرف نام لے کر لوگ تو انگلی کٹا کر شہید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کٹی ہوئی انگلی کا نام لے کر ہم جینے والے میں رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کتنے انعامات کا اور قدرتی مظاہر کا آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا صرف نام لینے سے میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں آپ کو جماعت سے کاٹنا نہیں چاہتا دیوبند سے کاٹنا نہیں چاہتا بریلی سے کاٹنا نہیں چاہتا غیر مقلدوں کے فرقے سے لگے رہو لگے رہو اس جذبے کے ساتھ یہ جذبے پر انعامات کا وعدہ اس جذبے پر مر جاؤں تو میں اگر کہوں تو یہ بات بیکار ہو جائے گی کہ اللہ کلمہ چھین لے سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کے مظاہر آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہم کیا فلسطین عراق کشمیر اور چیچینیا لبنان سوڈان اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں نے کیا دیکھا ہوگا جھوٹا کمزور بزدل تنخواہ خور تنخواہوں پر پلنے والا نام لے کر قدرت کے وہ مذاہب اللہ کے وہ انعامات یہ دیکھ سکتا ہے تو جو اس وادی میں قدم رکھے گا وہ کیا نہیں دیکھے گا غازی بابا کا نام سنا میں ملک کا نام نہیں لوں گا وہ غازی بابا میدان جہاد کے اندر اترا بچپن ہی سے اس کے اندر وہ شوق تھا کہ میں جام شہادت نوش کروں ماں پہلے لوریاں جو سناتی تھی سلطان ٹیپو کے قصے بیان کرتی تھی ماں لوریاں جو سناتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کو ماں جو لوریاں سناتی تھی غزب بدر کو گا گا کر سناتی تھی ماں جو لوریاں سناتی تھی غزب احد کے شہدا کے قصوں کو کمی نہیں ماں آج ٹی وی کے سامنے آج ناچنے گانے والی رنڈیوں کے حرام زادیوں کے سامنے سینا کھول کر جب دودھ پلاتی ہے تو ان رنڈیوں کے رنڈی پنے کے اثرات اس دودھ کی پرچھائی کے ساتھ اس کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں یہ آگے چل کر دین کا دشمن عالم کا دشمن مسلمان کا دشمن حق کا دشمن قرآن کا دشمن ماں لوریاں سکھاتی تھی خدا کی وحدانیت کی لوری ماں جنگوں کی لوریاں میدان جنگ کے اندر عورتیں منع پھی آنا چھپ چھپا کر آ جاتی اپنے شوہروں کو غیرت دلاتی تبلا منا تھا سارنگی تھی ایسا رانوں پر مار مار کر ان کو اکساتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے اس عورت کو بلایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جنگ کے باسے کو پلٹنے والی عورت تھی آج مردوں میں ہمت نہیں ہجڑے وہ اس لیے جماعت کا نام دیوبند کا نام تحریکوں کا نام یہ کرنا نہیں چاہتے یہ کرنا نہیں چاہتے اس لیے خانقاہوں کا نام ہم خانقاہ سے منع نہیں کر رہے ہیں حضرت موسا پر ایمان حضرت عیسیٰ پر ایمان حضرت ہارون پر ایمان جو نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لا کر وہ فائنلیز نہیں فائنل آخا کا دین ہے تحریکوں کو ضرور مانو فائنل جذبہ جہاد ہے فائنل جذبہ شہادت ہے آخری منزل مسلمان کی وہ ہے ایک ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں ایک وقت وہ آیا مایوسی کی لہر دوڑ گئی یہ خاتون گئی اور اس نے وہ وہ اشار پڑے مردو تمہارا ہمارا زیور سونا چاندی پازیب بجنے والے جھنکار کی چیزیں تمہارا زیور تلوار ہے ہمارے آنکھوں کی ہمارے ہتھیلیوں کی اور ہمارے بالوں کی اگر سرخی مہندی ہے نوجوانوں تمہاری جو سرخی ہے وہ خون شہادت ہے یہ کہنا تھا کہ کایا پلٹ گئی ہر ایک کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو گیا مرے ہوئے دل جاگ گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر کے اندر ایک تازہ خون جذب جہادت کا اور جذب شہادت کا بیدار ہوا حضرت امیر معاویہ جب جنگ ختم ہو گئی اس خاتون کو ایک عورت نے پورے مجاہدوں کے اندر جذب جہاد آج مرد نہیں ملتے امام نہیں ملتے عالم نہیں ملتے فارغ نہیں ملتے جو ہمیں یہ انجیکشن دے سکے اور اگر کوئی دینے آؤ ہاں جی انہوں تب بول رہی نا آؤ ہاں جی جہاد کو آتی ہے جی الٹی آتے ہیں اب یہ بول رہی نا مولی صاحب بیٹھ کو آتی کیا انہوں آ کریں گے ہمیں آ مندر کو ایک آدمی ویاگرا کی گولی دیتا انہیں نامرد تھا حکیم کے پاس گیا حکیم حلوا دیا اب حلوا دینے کے بعد مردانیت آ گئی دوسرے دن جا کو بیل مارا ٹنگ ٹانگ حکیم صاحب سلام والے گولی دے کام آ گئی اب میں مرد بانا ہو گیا مجھے شرم گا دیا یہ ہجڑا بنا ہے حکیم کا کام مردانیت کو جگانا عورتوں کو ڈھونڈنا تیرا کام اسلام کی جذب جہاد اور جذب شہادت کا انجیکشن دینا اس کے خادم اور نوکر کا کام اور لیلا کو ڈھونڈنا شہادت کی تیرا کام ہے ایک بروکر کو بچی کی نسبتش نہیں لگتی تھی بیچارہ لگایا دوسرے دن جا کر بولے تجھ شادی کر کیسی بات ہے جس کو پاگل کتے نے سور نے کاٹا ہو وہ ایسی بات کہے گا کہاں ملتی ہیں ہمیں ایسی باتیں اللہ کی طرف سے انعامات غازی بابا وہ عورت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا تیرے بارے میں ہمارے مشیروں نے مشورہ دیا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے اس لیے کہ تو نے ہماری مخالف ٹیم کو حضرت علی کی جماعت کو تو ہی تھی کہ جس نے ان کے جذبے کو بیدار کیا ایک ایک عورت میں اس کے بعد حضرت اس خاتو بڑی چالاک تھی کہنے لگی امیر معاویہ آپ اگر قتل کرے میری موت مقدر ہے لیکن آپ کو دنیا معاف نہیں کرے گی اور کہے گی امیر معاویہ کے ہاتھ اتنے بزدل ہیں کہ ایک مجاہدہ مظلومہ عورت کے خون سے رنگ گئے تاریخ آپ کو بلا نہیں پائے گی اس کے بعد انہوں نے انعامات سے دینار و درہم سے اور خلط سے ان کو نوازا اور اس عورت کو عزت کے ساتھ رخصت کیا ایک ایک عورت ایک ایک لشکر کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی تھی ان ماؤں کی گود سے پیدا ہونے والے غازی بابا ہوتے تھے ایک علاقے میں گئے اور وہاں کے جو فوجی تھے وہ عورتوں کی عزت اور آپ میں علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں عزت لوٹتے تھے آبرو لوٹتے تھے ان کی غیرت اور ان کی حمیت جاگی کہ ان ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑا جائے لیکن جب کبھی کریک ڈاؤن کیا جاتا کریک ڈاؤن کا مطلب نورانی مسجد میں غازی بابا بیٹھے ہیں بیس کلو میٹر کے ارد گرد کے گھروں کو دکانوں کو مکانوں کو کارخانوں کو خالی کرا دیا جاتا اور ملٹری گھیرے کو تنگ کرتے کرتے کرتے کرتے نائن بلاک کی مسجد آ جاتی کریک ڈاؤن کہتے ہیں لیکن اطلاع تھی ہونے کی بات تھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ غائب ہو جاتے حضرت اسامہ کے بارے میں حضرت ملا عمر کے بارے میں آپ نے سنا کہ بھئی ملٹری آئی اور ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں فائل پڑی ہوئی ہے اور کمپیوٹر چل رہا لیکن حضرت نہیں اللہ کی مدد اللہ کی نصرت لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پہاڑ کے غار میں تھے اور دشمنوں نے پوری قوت کے ساتھ اسے گھیر لیا تھا اور ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب لیلائے شہادت سے وصال کا وقت آ چکا ہے اب شہادت کو گلے لگانے کا وقت آ چکا ہے اب کوئی کمپرومائز نہیں تین ساتھی اور یہ امیر تھے غازی بابا یہ پوری قوت کے ساتھ ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے آخر کار جس ہاتھ کے اندر گن تھی ایک گولی ہتیلے میں لگی اور چیرتی ہوئی کوہنی کی ہڈی میں جا کر پھنس گئی غازی بابا نے پٹی لگائی اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہا ساتھیوں سے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مورچا سنبھالیں گے یہ تین اور وہ تیس ہزار کئی کو واسل جہنم کر چکے زندہ واقعہ اور اگر یہ واقعہ غلط قیامت میں میرا دامن پکڑنا سور محمد کی آیت ان تنسر اللہ ینسر کم وہ یو سب بھی کم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کہاں پیشاب لے کر بھاگتے ہو جورو کا کہاں ایکس رے رپورٹ لے کر کہاں پاخانہ ٹیسٹ کرانے کہاں نار پیٹ خون ٹیسٹ کرانے تو اس لیے پیدا ہوا کرنے کا کام نہیں کیا اللہ نے تجھے دولت کے پیچھے مال کے پیچھے جوڑو کے پیچھے مٹی کے پیچھے پتھر کے پیچھے عمارت کے پیچھے شرمگا کے پیچھے خون کے پیچھے اور عدالتوں کے تھانوں کے پیچھے اللہ نے لگا دیا اور اگر تو اللہ کا دین کا سپاہی بن جائے فرماتے ہیں میں کچھ دیر آرام کر قیامت میں میرا دامن پکڑنا یہ کوئی ناول افسانہ نہیں ہے ہم ناول افسانہ سنانے نہیں بیٹھے ہیں ایک چڑیا آئی چین چین اس نے کی اور چلی گئی اتفاق سمجھا پھر آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی قاضی بابا نے فرمایا کہ نکلو اللہ نے چڑیا کے ذریعے سے جیسے ابابیل سے ابراہ کو تاراج کیا اللہ نے چڑیا سے ہمیں میسج دیا ہے موبائل کا نیٹ ورک جام کر دو سیٹلائٹ کا لنک ختم کر دو دین کے سپاہی بنو اللہ چڑیا سے کام لے گا چڑیا نے پیغام دیا قاضی بابا اب نکل جانے کا وقت ہے فرماتے ہیں کہ دو رکا سلات الحاجت اس غار میں ہم نے پڑھی اور تیس ہزار کے لشکر جرار ظالم قاتل خون کے پیاسے لٹے ان کے درمیان یہ پڑھتے ہوئے نبی کی سنت اور نبی کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے نکل گئے وہ جالا من بئی ائیم سدا ولپیم سدا اے اللہ ان کے میرے درمیان ایک سد ایک پردے کو حائل کر دے رکاوٹ کو شینا نا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تینوں کے تینوں تیس ہزار کے لشکر کو کاٹتے ہوئے نکل گئے اور وہ لوگ دیکھ بھی نہیں پائے جب صبح سورج نمودار ہوا کلنے پڑی اور وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی ان لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ مر چکے ہیں خون بہ کر خون کے نشانات تھے اندر گئے تو ندارت کسی کا وجود نہیں ان تنسر اللہ یمسرکم کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں کس کے پیچھے پڑے ہیں آپ اللہ کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ آئیں گے حالات حالات کے آنے کے بعد انعام ملے گا میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا کہ حالات جب آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کیا اللہ نے گوان تالام و بے جیل کے اندر جب ان کے ساتھی نے ان سے کہا آنکھوں میں آنسو کے قطرے لا کر کہ تمہاری حالت پر ہمیں ترس آتا ہے تو اس اللہ والے نے بتایا نہ اس حالت کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا روزانہ میرے محبوب میرے خواب میں آ کر پوچھتے ہیں میرے اللہ کے راستے کے مجاہد تیری حالت کیسی ہے میں نکل جاؤں گا میرے محبوب کی زیارت نہیں ہوگی یہ انعامات کا یا اللہ کی طرف سے بدلوں کا یا اللہ کی طرف سے نوازشوں کا یہ راستہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خطی القبرا اور قاجاب طالب باحیات تھے کافر کسی حد تک رکے ہوئے تھے دشمنی میں اور آپ کو ایزا پہنچانے میں لیکن جب حضرت قطعت القبرا اور حضرت خواجہ طالب پردہ فرما گئے ان کا انتقال ہو گیا دشمنی حد سے زیادہ ہو گئی حد سے زیادہ دشمنی ہو گئی اور جب اللہ کے راستے میں آخا نے صبر کے پیمانے کو لبریز کیا ان کی اوجھڑی شاعر ساحر کاہن اور ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کے گھر گئے کاندھے پر جس کے چہرے کو دیکھ کر چاند جو ہے شرما جاتا تھا آج اس کے کاندھے پر چادر ڈال کر اتنا پیچھا گیا کھینچا گیا کہ آپ کے گردن پر نشانات تھے اور آپ کے جسم اتھر پر گندگی تھی اور آپ گئے اور آپ کی ایک صاحب زادی آنکھوں سے آنسو کے قطرے لاتے ہوئے آپ کے جسم کو صاف کرنے لگی آخا میرے ابا کیوں آپ کو تکلیف دیتے ہیں فرمایا نہیں میری بیٹی رونے کی بات نہیں اللہ میری حفاظت کرنے والا دین کے راستے میں آپ نکل پڑیں گے اللہ کی حفاظتوں کے پہرے لگیں گے تعریف گئے آپ <clears throat> یہ سوچ کر کہ مکے کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے تائف کے اندر پیٹا گیا خواجہ ابو طالب اور خطیجت القبرا ان دونوں کے مثال کے بعد تائف گئے تائف سے جب واپس آئے تو آپ کو ایک قسم کا احساس ہونے لگا کہ کعبے میں میرے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا کیا غلطی ہے کیوں میری بات کیوں نہیں مانتا کیوں میرے کیا غلطی ہے میں نے کس کا کیا بگاڑا کیوں مجھے کاہر کیوں مجھے شاعر کیوں مجھے جادوگر کیوں مجھے لوگ دیوانہ کیوں مجھے مجنون کیوں آخر میرا جرم کیا ہے میری خطا کیا ہے اس حالت میں تھے اللہ نے آقا کو میراج کے اندر اسرا کے اندر بلایا اور بیت المقدس کے اندر میرے محبوب میرے لاڈلے یہ میری سنت ہے میرا دین زندہ کرنے کے لیے جو صبر کرتا ہے تیرے میرے حرم کے اندر اگر تیرے پاس چار مسلی نہ ملے تو تجھے کیا ہوا اگر چار مختدی نہ ملے تو تجھے کیا ہوا آج سوا لاکھ پیغمبروں کو میں تیرا مختدی بنا رہا ہوں یہ انعام ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا یہ انعام ہے اللہ کے راستے کے اندر مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے کا میراج آخا کو تحفہ دیا گیا گفٹ دیا گیا کہا گیا اگر آپ کی بات ابو جہل نہیں سنتا ادبا نہیں سنتا شیبا نہیں سنتا میرے محبوب دل کو مسوجنے کی اور دل کو چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت میں ہوں میں ہوں آنا نہ جبرائیل بر درمیان میں نہ حاملہ نار درمیان میں نہ میکائیل درمیان میں نہ اسرافیل درمیان میں تو ہوگا میں ہوگا فوہا الا ابدی ماں اوہا کہ میں بات کروں گا تو سنے گا تو بات کرے گا میں سنوں گا تو دل کو چھوٹا کر ہے کہ ادبا شیبا تیری بات نہیں سنتا یہ میرا اللہ کے راستے میں جذب جہاد رکھنے والے مرنے مٹنے والے اور الخاب برداشت کرنے والے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے والے گالیاں سننے والے ان کو یہ انعامات ملا کرتے ہیں ان کو یہ انعامات ایسا نہیں کہ اس ظالم امریکہ کے اور پھر ان کے اس نام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے سے جو ہے دنیا میں اس کا وجود نا نہ نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی میری امت کے اندر یہ طبقہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا منصوری الحق پر رہے گا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی یہ طبقہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا پاکستان میں سن جو ندی ہے دریا ہے وہاں پہاڑیوں کا سلسلہ ہے آپ چلے جائیں کرناٹک چھوڑ کر تمل ناڈ کی طرف آپ چلے جائیں کشمیر کی طرف پہاڑیوں کے سلسلے ایسا نہیں ایک پہاڑ ہے اور خالی جگہ ایک پہاڑ دو پہاڑ تین پہاڑ سندھ دریا ہے یا ندی ہے کیا ہے اس کے متصل پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر ایک سو بائیس کریے ون ٹوینٹی ٹو ایک سو بائیس گاؤں ان ایک سو بائیس گاؤں کا ایک امیر گاؤں ایک کیپٹل سٹی جس کا نام ہے مجاہدین کوئی بے نمازی نہیں کوئی داڑی منڈا نہیں کوئی بے پردہ عورت نہیں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں موبائل نہیں کیمرا نہیں انٹرنیٹ نہیں دنیا سے وہ کٹا ہوا علاقہ کہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو جیسے یہاں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے شادی کی فکر فکسڈ ڈپازٹ گورنمنٹ کی اسکیم ایک کلاشن کو اس کے نام ماں باپ خرید لیتے ہیں کہ یہ بچہ آگے امریکی کتوں کا مقابلہ اسلام مسلمان انسانیت اور انسان دشمنوں کا یہ بچہ جو ہے مقابلہ کرے گا ہر گھر کے اندر ایک فرد اللہ کے راستے کے اندر نکل کر الا کلیمت اللہ کے لیے جامع شہادت کا نوش کرنا ان علاقوں میں ایک سو بائیس کریوں میں اور خاص طور سے جو مجاہدین گاؤں ہے اس کے اندر لازمی ہے آج یہ سنت ہمارے گھروں میں نہیں ہے واید الحمست قرآن نے کہا کہ آلات جہاد کو تم تیاری کے ساتھ رہو نماز کی روزے کی آیت کی طرح یہ آیت پر بھی عمل کرنا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے فرض ہے آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں ایک جنگ میں طالبان غزوہ عہد میں ایک کافر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکنا چاہتا تھا اور پورا لوہے کے زرہ اور لوہے کے لباس سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا نہ تلوار اس کو لگتی تھی اور اگر تیر بھی مارے اسے لگ کر واپس آ جاتی تھی صرف آنکھیں کھلی تھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں تیر انداز تھے آخا نے فرمایا عبداللہ ابھی آپ کا کام ہے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھے اور ایک تیر انہوں نے جو مارا سیدھے جا کر اس کافر دشمن کی آنکھ کے اندر داخل ہو گیا اور اتنا پیوس ہوا اتنی قوت کے ساتھ آخا کی محبت میں آقا کے حکم میں اس کے اندر آقا کی محبت اور آقا کی حکم کی جو ہے پور تھا قوت تھی پوری قوت کے ساتھ جو گیا دھس گیا پورے سر کے اندر نکالا تو تیڑھا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر یہ میدان جہاد کی ایک نشانی ہے اور آپ نے شوکیس کے اندر اپنے اپنے بسترے میں اسے رکھا کہ روزانہ میں اس پیر کی زیارت کیا کروں گا اس مجاہدین گاؤں کے اندر آپ کو چائنا کی گڑیا اور آپ کو کتے کی فوٹو اور آپ کو جو ہے وہ ناول افسانے گھوڑا تندوکر فلاں کچھ نہیں ملے گا سب یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ہتھیارات بھرے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کام کے لیے وہ بڑے شہر کی طرف جاتا ہے وہ کما کما کر بھیجتا ہے پردہ سو فیصد نماز سو فیصد حیا سو فیصد داڑھی سو فیصد خلاف شریعت کوئی عمل کرتا ہے فوراً وہاں پنچایت علماء کی بیٹھتی ہے اور اس شریعت کی جو سزا ہے اس پر جو ہے اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ان کے چاہنے سے کیا ہوگا آج اس امریکہ کے اندر برقوں کی کمی ہے آج فرانس کے اندر برقے کی کمی امریکہ کے اندر کلام پاک کا ایڈیشن چھپتا ہے بازار آتے ہی ختم ہو جاتا ہے تو کیا چاہے گا نور اللہ ہی ولو کری ہلکا فیرون یہ لوگ اپنے پھوکوں سے اس دین الہی کے اس شم جہاد کو بجانا چاہتے ہیں اللہ متم نوری ہی اللہ ایک سو بیس بائیس دیہاتوں کے ہر گھر سے ہر ایک فرق کو اللہ کے راستے کے لیے ماں کو کوئی پرواہ نہیں وہ صاحب تھے میرے مقابلے میں صحت مند تھے جن سے ہم نے بات کی جن کی رشتہ داری وہاں ہے تو اچھا لگا نا بات چیت کرنے میں کیسے ہیں رنگ روپ کیا ہے ان کا کہتے ہیں یہ بڑے بڑے دیو ہو ہے کل اتنا بڑا بڑا کوئی آدمی بیس روٹی کھا لے اور لسی میں دودھ میں جو ہے وہ کھاتے ہیں یہ خود صحت مند گئے بابا تم کو ٹی بی کا بیماری ہے کیا وہ پوچھ رہے جبکہ وہ صحت مند ہے اتنے اللہ نے ان کو طاقت دی اور یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے دنیا سے کٹے ہوئے تو پانی لینے کے لیے ایک ایک عورت بارہ تیرہ کلو نیچے آتی ہے اور بارہ تیرہ کلو میٹر جپا کش محنتی یہاں چارنے کا ہٹانے کا کتمیر لینا ٹو ویلر اسٹارٹ کرو فور ویلر اسٹارٹ کرو یہ محنت یہ جفا کشی جو دین سکھاتی ہے آج اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان علاقوں کے اندر یہ دین کے سپاہیوں کو جن کے شوکیس کے اندر جو چیز تزیم کے لیے اور شوکیس کی جو زینت بنی ہوئی ہے رائفل رکھے ہوئے ہیں اے کے فورٹی سیون رکھا ہوا ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو گائے بیچ کر زمین بیچ کر کھیت بیچ کر بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ دیں گے آج ان لوگوں کا ساری امت پر احسان ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر امریکہ کچے چنے کی طرح مسلمانوں کو چبا دیتا کب وہ حج گوارا کرتا کب وہ داڑھی رکھنا گوارا کرتا کب ان لوگوں سے ڈر کر سہم کر ان لوگوں کے جوتوں کے صدقے میں ان کی قربانیوں کے صدقے میں آج اذانیں ہو رہی ہیں آج مسجدیں آباد ہو رہی ہیں آج حج کا کوٹا مل رہا ہے آج میں اور آپ زمزم کے قطرے کچھ اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں ورنہ حالات تو ایسے ہیں خود ہندوستان کے اندر ایسے ایسے حالات ہیں حضرات یہ جو ہم باتیں کہتے ہیں یہ باتیں دل جل کر اور دل زخم زخمی ہو چکا ہے ان کے نہ سہ کر ہم ان دل کے زخموں کی آہ کو زبان پر لاتے ہیں دو ہزار دو میں عمران نام کا ایک اٹھارہ سال کا بچہ نوجوان کشمیر سے وہ دلی کو آیا کاروبار کرنے کے لیے کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر ہندوستان ہندوستان کشمیر یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کا دعویٰ ہے آیا کاروبار کرنے کے لیے انہی دنوں وہاں کسی نے انٹیلیجنس نے یہ جو ہے ری خارج کر دی یہ لوگ ری خارج کرتے ہیں ان کو گیسٹرک کی بیماری کیا ہے لشکر طیبہ کے دو موسٹ وانٹڈ دہشت گرد دلی کے اندر بڑی تباہی پھیلانے کے لیے آ چکے آئیں گے تو ان کو فون کر کے آئیں گے ان کو پتا چل گیا اب کھانا پوری کرنا ہے کہ انٹیلیجنس نے بتا دیا بے چارہ نیا تھا دلی کے لیے اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں قانونی مراحل سے وہ گزر چکا ہے تہاڑ کی جیل میں پانچ سال رہ چکا ہے اور یہ مطلب کوئی ڈرنے ورنے والی بات نہیں کہ بھئی ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے کیس اس کا چلا ہے کوٹ کے اندر پیش ہوا ہے تو پولیس نے اس کو وہ مارا وہ ٹارچر کیا کہ تم کہو کہ ہم لشکر کہا کہ لشکر طیبہ کیا ہو ہاں معلوم نہیں مارا اور سارے ہندوستان کی جیلوں میں جو جس کو وہ دہشت گرد سمجھتے تھے ان سے ان کو ملوایا کہ تم ان کو جانتے ہو ان سے پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو بہت کچھ بہت کچھ ارے نہیں جانتے آپ میرے بھائی نہیں جانتے ان لوگوں کا حرامی پنا کہ جب کشمیر کے علاقوں میں اگر کسی مسلمان پر حملہ کرنا ہوتا ہے اور وہ لگاتار ان کو شکست دے رہا ہوتا ہے اللہ کی مدد نصرت آتی ہے آخری ہتھیار جو اپناتے ہیں وہ کتوں اور ہجڑوں کا کام کہ گھر کی کسی عورت کو ماں کو بوڑھی کو بیٹی کو نکال کر اس کی کنپٹی پر گن رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو آتا ہے آدمی دہشت گرد ہے مجاہد ہے تو اب اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے گولی چلائی تو اس بوڑھی کو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا کہ میری طرف سے کسی ماں کی جان جا رہی ہے کسی معصوم کی جان جا رہی ہے تو پھر وہ لیلا شہادت کو سینے سے لگا لیتا ہے یہ ہجڑوں والا کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں میدان میں آ کر آر پار کی جنگ نہیں لڑتے تو اسے اتنا مارا اتنا مارا اتنا پیٹا اور اتنا لاچار کیا کہ پانچ سال تک ایک گوشت کا ڈھانچہ ہو گیا جس کے اندر ہر ہڈی ٹوٹی ہوئی اب پانچ سال تک سپریم کورٹ تک کیس گیا اور اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ معصوم ہے بیچارہ لیکن اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کون جوڑے گا اس کی ماں کے دکھ کو کون واپس کرے گا اس کے باپ کے رونے کو کون واپس کرے گا ان کے گھر پر جو لگا دہشت گردی کا الزام اسے کون مٹائے گا اس کی زندگی کے پانچ سال کے لمحوں کو کون لوٹائے گا اور اس کے کاروبار کو اس کے سماج کے اندر جو مقام تھا جو عزت تھا ایک معصوم کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر صرف اپنے تمغے اور اپنے مڈل بڑھانے کے لیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے میراج کے واقعے سے عبرت حاصل نہیں کی ہم نے میراج کے واقعے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا میراج کا واقعہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے جھیلنے پر انعام الہی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا گالیاں پڑی اللہ نے لقب سے نوازا کوئی نہیں آ رہا تھا امام الانبیاء بنا کوئی نہیں سن رہا تھا مکے والوں نے نہیں سنا طائف والوں نے نہیں سنا اللہ نے کہا کہ زمین والے نہ سنیں تجھے پیدا کرنے والا آسمان والا تجھے قریب بنا کر سنے گا وہ دا ہوا ماض اللہ صاحب کم وبا ہوا وبا کو انل ہوا ان پڑھ کر دیکھو کتنا مزہ اور کتنی لذت آتی ہے تو یہ انعامات اگر پانا ہے اور یہ لذتیں اگر پانا ہے تو میراج کا یہ واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے اس کو رکھ کر ہم جو ہے گمراہیوں کے اندر جانا ضلالت کے اندر جانا اور جو ہے ٹیڑھے راستوں پر جیسے کہ میں نے بیان کیا رات کا جگنا ہے روزہ ہے یہ سب چیزیں کلو بدا تن زلالہ کلو زلال گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اور جذب جہاد اور جذب شہادت کے اندر ہماری سر بلندی ہے دیکھیے امریکہ اسے کیسے کیسے جاسوسی تیار ہے ڈرون تیار ہے لیکن یہ مجاہدین نام کی بستی ہے وہاں کوئی عزت لٹنے کا واقعہ نہیں کوئی چوری کا واقعہ نہیں سو فیصد اسلام نہیں اس کا سیٹلائٹ بھی اسے اگر کب کی معلوم ہوتا وہ جو ہے ڈرون طیارہ بغیر پائلٹ کے بھیج کر اس وادی کو تباہ نہیں کرتا برباد اس کا کوئی پاسپورٹ بھی نہیں اس کا کوئی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں اس کا کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں اس کا کوئی بس اڈا بھی نہیں پہاڑ کے اندر درختوں کے نیچے ڈیرے ڈال کر ایک سو یہ بائیس کریے جو اسلام کے سپاہی اسلام کے مجاہد اور پورے عالم اسلام کی فکر کرنے والے ہم نے کہا کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں فرمایا ہر گھر کا ایک فرد کراچی جاتا ہے اسلام آباد جاتا ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی کلینر ہے کوئی بیکری بنانے والا ہے وہ گھر کے اندر ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ایک بھائی جائے گا دوسرے رہیں گے دوسرا جائے گا تین مہینے یہ رہیں گے اس ترتیب کے ساتھ وہاں جو ہے وہ ذریعے معاش بھی چل رہا ہے اللہ کی مددیں اللہ کی نصرتیں ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں ایک مجاہدوں کے دستوں کی ہم نے کارستانی سنی کہ دو تین تھے اور جو ہے ہزاروں اس ملک کے غدار اور اس ملک کے فوجی ان پر ٹوٹ پڑ رہے تھے اللہ نے بے وقت کے بظاہر کوئی برسات کا موسم نہیں تھا لیکن اچانک اولے دار برسات اللہ نے برسائی تو وہ فوجی کتے درندے جب آگے بڑھتے تو وہ جو اولے گر رہے تھے جوتوں تلے آ کر پسل پسل کر گر رہے تھے اور ان کو پانی بہا کر لے جا کر قریب کی ندی ان کے لیے مدفن بنتی جا رہی تھی ایسے ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں تو ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دنیا کی معاش کی جورو کی بچوں کی یہ سب چھوڑ دو ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایک دانا ایک ایک پانی کا خطرہ اللہ نے لکھ دیا ہے زندگی لکھ دی ہے اسے تم کچھ نہیں کر سکتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریلائنس کے مکیش امبانی نے بامبے کے اندر سات سو کروڑ کا بنگلہ بنایا کیا ہوا اسے پاخانہ نہیں آتا کیا اسے پیشاب نہیں آتا کیا اسے پیٹ کا درد نہیں ہوتا کیا اس کی جوڑوں کو حیث نہیں آتا کیا کیا اس کے پسینے سب کچھ وہی اور آنکھیں بند کرے گا نالے کے پاس سونے والا بھی مکیش امبانی کے اس جو ہے تاج محل کچھ نہیں یہ صرف دنیا کا دھوکہ یہ دنیا کا دھوکہ ہے زمین کا بھاؤ بڑھ گیا زمین کا بھاؤ کیا بڑھا اگر زمین کا بھاؤ بڑھا تو جو جو ہے یور آپ کو پانی دے رہا تھا کیا زمزم دے گا وہ جو گیہوں کی بالیاں گیہوں کے دانے دے رہے تھے کل زمین ایک لاکھ تھی آج دس لاکھ ہو گئی تو کیا وہ گیہوں کی بالیوں سے سونے کے دانے کچھ نہیں کچھ نہیں ہاں مخا کا دھوکہ یہ زمین کی ویلو وہ کارپوریشن وہ بی ڈی اے وہ اپارٹمنٹ کچھ نہیں کچھ نہیں مزہ ہے اللہ کے لیے جینے میں مزہ ہے اللہ کے لیے مرنے میں میں نے قسم کھا کر میں نے آپ کو بتایا ورنہ ورنہ یہ جو پٹ رہا ہے نا امریکہ جو سپر پاور ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ دو آدمی کبھی سچ نہیں بولتے دو آدمی کبھی سچ نہیں بولتے ایک دوسری شادی کرنے والا اور دوسرا افغانستان پر حملہ کرنے والا زندگی میں کبھی سچ نہیں بولتے پہلا سنو دوسری شادی کرنے والا ایک امام صاحب تھے وہ اقامت پر آتے اور نماز پڑھاتے چلے جاتے اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی اذان سے پہلے آ جاتے اور قرآن شریف لے کر محراب میں بیٹھ جاتے تلاوت کرتے نوافل پڑھتے نماز پڑھتے پورے لوگ جانے کے بعد جاتے کہا کہ حضرت آپ تو عین وقت میں آتے تھے ڈیڑھ بجے کی نماز کو بیس پر آٹھ کو آتے تھے اور ڈیڑھ بجے نماز پڑھا کر ٹنگ بول کر چلے جاتے تھے یہ کیا یہ لمبے لمبے بات کہ کچھ نہیں یہ دوسری شادی کا راز ہے پھر اس کے بعد ایک موزن صاحب تھے وہ اذان پر کھولتے تھے اور اس کے بعد وہ مختلیوں کی سنتوں سے پہلے ٹیوشن کے لیے اور قرآن خانی کے لیے بھاگ جاتے تھے اب دیکھا کہ بھائی موزن صاحب ہیں وقت سے پہلے آ رہے ماشاء اور پوری مسجد کو وہ ساتھ بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں کہا کہ بھئی اتنی عبادت کیسی وہ کہنے لگے دوسری شادی کا راز ہے اس کے بعد بہت تنگ ہو گئے بہت تنگ ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے حضرت شادی کا دوسری شادی کا راز کیا ہے نہ نہ ابھی اس مسجد کو چوکی دار کی ضرورت ہے جب تک نہیں بتائیں گے اس مسجد کو جھاڑو دینے والے کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ شادیوں سے جو تنگ ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر کا رخ کر لیتا ہے لیکن سچ نہیں بتاتا اسی طریقے سے افغانستان کے اندر جو جاتا ہے جو لٹ کر پٹ کر آتا ہے وہ کبھی سچ نہیں بتاتا علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ دو حبشی تھے ان کو سوجی پیسہ کمانے کے کی روپیہ کمانے کی تو انہوں نے جنگل کے اندر ایک ٹینٹ ڈالا اور ٹینٹ ڈال کر ڈھنڈورا پیچا دیکھو دیکھو تماشا دیکھو دیکھو دیکھو دس روپے میں تماشا دیکھو تو اب لوگ کہنے لگے بھائی ایسا تماشا کہ تم جو ہے پھر کسی کو زندگی میں بتا بھی نہیں پاؤ گے اور لذت بھی بھول نہیں پاؤ گے کون سا یہ تماشا اندر جاتے ہی دونوں ہفشی جھپٹتے سارے کپڑے نکالتے دھڑا دھڑ جوتے مارتے پھر کپڑے پہناتے منہ پوچھ کر باہر بھیجتے اب تیسرا آدمی پوچھتا بھی کیسا تھا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا تماشا اب یہ جاتا پٹ کر آتا یہ جاتا پٹ کر آتا یہی حالت افغانستان کی ہے کہ امریکہ گیا پٹ کر آیا رشیا گیا پٹ کر آیا چائنا گیا پٹ کر آیا کوئی جاتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اللہ کی مدد ہے اللہ کی نصرت ہے ان کے ساتھ شامل حال ہے کبھی انہوں نے کسی قوم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا سوائے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے لشکر کے ساتھ کہ جب انہوں نے دین کے فارمولے کو سامنے رکھا تو یہ وہ قوم تھی جو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مصالحت کی ہے وقت کے بڑے بڑے فرعون اور وقت کی سپر پاور طاقتوں کو جیسے ان دو حبشی میں ڈرامے کے اندر اور پکچر کے اندر کپڑے کاڑ کر مار مار کر بھیجتے ہیں لیکن وہ سالے نہیں بتاتے ایسے یہ بھی لوگ نہیں بتا رہے ہاں کبھی ناک ٹوٹی ہے ہاتھ میں بیساکھی ہے اور کبھی جو ہے ہوائی جہاز سے تابوت اتر جاتا ہے تو ذرا دنیا والوں کو بھنک لگ جاتی ہے کہ تماشے میں کچھ ہوا بھی ہے ورنہ ان تنسر اللہ سب بھی تقدامہ کم میراج کا واقعہ اسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میراج کے واقعے سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ جذب جہاد اور جذب شہادت اور میراج بطور تحفے کے انعام کے اور اس کے اندر تحفہ نماز کا اللہ نے جو دیا اللہ ہمیں اس زندگی میں آخرت میں وہ تحفوں سے اللہ ہمیں بھی مالا مال فرمائے حضرت آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ کل بروز ہفتہ ہمارا عمرے کا سفر ہے اگلی جمعہ آٹھ اور اس کے بعد والی پندرہ ہم دو جمعہ نہیں رہیں گے بائیس والی جمعہ کو انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہو جائیں گے ہم آپ کے لیے بھی دعا ہیں دعا گو رہیں گے حرم پاک کے اندر انشاءاللہ شاء آخا کے دربار میں بھی ہم سلام پہنچائیں گے کبھی ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا جو آپ کا رشتہ ہے یہ رشتہ آج اس کی قدر نہیں پتا چلے گی میدان محشر میں جب جائیں گے تب پتا لگے گا کہ کتنی دعائیں آپ کے لیے ہوتی تھیں اور کتنی منتیں مرادیں سماجتیں آپ کے لیے ہم کیا کرتے تھے رہنے والے کیا انعامات پاتے ہیں کٹنے والے کتنی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں آج دنیا کو شور نہیں ہے خیر وہ چیز بتانے کی نہیں ہے بہرحال آخا کے دربار میں بھی سلام پہنچائیں گے اور پھر ہر میں پاک کے اندر بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ عالم اسلام کے لیے اس عمرے کو جو ہے باعث رحمت بنائے اللہ مقبول بنائے اور اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین